کی بیان ہو چکی ہیں دو باقی تھے ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی توجہ ہے اور ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی توجہ ہے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک مراد قرآن کریم کی مراد اولی ہوتی ہے اور ایک مراد قرآن کریم کی مراد ثانوی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے جو مراد سمجھ میں آتی ہے وہ مراد اولی ہے اور شان نزول کے ذریعے سے جو مراد سمجھ میں آتی ہے وہ مراد ثانوی ہے تو نظم قرآن کو دیکھا جائے گا اور سیاق و سباق کو گوا پیش نظر رکھا جائے گا تو نظم اور سیاق و سباق سے جو مراد سمجھ میں آئے گی وہ مراد اولی کہلائے گی اور جو مراد شان نزول سے سمجھ میں آئے گی وہ مراد ثانوی کہلائے گی انہوں نے فرمایا جیسے خمر کی ایک تعریف کی گئی ہے نئی ممبائل اینب اذا غلا وشتد وقذف فی الزبد انگور کا کچا پانی ارنی ممبائل اینب اذا اشتد جب اس کے اندر اشتداد پیدا ہو جائے گاڑھا ہو جائے غلا اس میں جوش مارنے کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ خزف ابت اور وہ جھاگ چھوڑنے لگے تو خمر کے یہ معنی انی انی من مائل انز از اشتدہ و غلا و قضف و کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خمر کی مراد اولی ہے اور <clears throat> خمر کی ایک تعریف کی گئی ہے خامر العقل تو یہ خامر العقل جو تعریف خمر کی ہے یہ مراد ثانوی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فوری تلوی کے محشی نے یہ بات بیان کی ہے کہ خمر کے ایک معنی یہ ہیں جو مراد اولی کہلاتے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں جو مراد ثانوی کہلاتے ہیں اس کے ساتھ اب قرآن مجید کی آیات کے بارے میں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ <clears throat> لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اے حسب الانسان اللہ نجمہ اضامہ بلا قادرین ان اپنانا بل الانسان اماما یس ایان یوم القیامہ ان آیات کے اندر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت کے معاملے میں صورت حال یہ تھی کہ جب قرآن قیامت کا ذکر کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو مشرقین مذاق اڑاتے تھے وہ تمسخر کرتے تھے اور تعنت وہ کہا کرتے تھے ایان ایان یوم الدین مرسا اسی طریقے سے یہاں خود آیت کے اندر موجود ہے بل الانسان لیف جرا امام یس ایان یوم القیام قیامت کب آئے گی تو کبھی ایام یوم الدین کہتے کبھی مرساہا کہتے کبھی ایان یوم القیامہ کہتے اور منشا ان کا انکار ہوتا تھا اور تمسخر گا وہ کیا کرتے تھے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا ذکر ان آیات میں آیا تو لاتحرک بھی لسانہ کا لتا جلدی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ قیامت کی تعین کے حوالے سے کوئی بات نہ کہیں قیامت کا ذکر تو ہو رہا ہے اور قیامت کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ بار بار کہتے ہیں کب آئے گی قیامت کا وقت کیا ہے تو چونکہ اس وقت قیامت کا ذکر آیا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ حضور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کی تعین کے حوالے سے کوئی بات کریں تو اس سے منع کیا گیا لا حرک بھی لسانہ بھی آپ قیامت کی تعین کے حوالے سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں ان علینا جمع ہو قرآن وعدے کے مطابق ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عالم کے اجزائے منتشرہ کو قیامت میں ہم جمع کر دیں ان علینا جمع ہو کے مانا ہے کہ قیامت میں عالم کے جتنے بھی اجزاء ہیں اور ظاہر کے منتشر ہیں اور جب ان پر فنا تاری ہوتا ہے تو انتشار کی کیفیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے <clears throat> ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے لینا جمع ہو وہ قرآن قرآن کے معنی یہ ہے کہ مسلحت اور ضرورت کے مطابق قیامت کے احوال ہم بتاتے رہیں گے لینا جمع ہو اجزاء منتشرہ کو جمع کریں گے وہ قرآن اور قیامت کے احوال کا حسب موقع حسب مسلحت حسب ضرورت ہم تذکرہ کرتے رہیں گے تو ہوا ہے تذکرہ اس کے بعد میں ہے فیضا قرآن فتب قرآن جب ہم قیامت کے احوال بیان کریں تو پھر آپ خود بھی اس کی تیاری کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی تیاری کی تاکید کیجیے قیامت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایسے ہی بھلا دیا جائے اور جس سے غفلت برتی جائے بلکہ فیضا قرآن جب احوال قیامت ہم بیان کریں گے فتب قرآن تو آپ اس بیان کے مطابق تیاری کیجیے فتبے کے معنی ہے تیاری کیجیے قیامت کی اور دوسروں کو بھی قیامت کی تیاری کی تاکید کیجیے ترغیب دیجیے سما علینا بیان پھر نفق سور کے ذریعے سے اس قیامت کا اظہار ہم کر دیں قیامت و ماہ تعلق و بحا ان تمام چیزوں کا اظہار ہم کریں گے نفق سور کے ذریعے سے سما علینا بیانہ میں یہ بیان کیا گیا تو شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ جو رب بین الیات کا معاملہ ہے اس میں نظم قرآن کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اندر سیاق کلام پر غور کیا جاتا ہے اور وہ جو شان ہوتا ہے اس کا ربط بین الیات سے کوئی تعلق نہیں یہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے علاوہ ایک اور بات فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وہ ان طلو فنی خاص علیکم اداب یوم کبیر الا مرجیکم وہ اللہ کل شعین قدیر وہیں طلو اگر تم نے اعراض کیا اور ہماری بات کو نہ مانا اور اس کو قبول نہ کیا فینی اخاف علیکم عذاب یومن کبیر تو عذاب کبیر کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے مرجیوکم وہیں جاؤ گے اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے وہ اللہ کل شعین قبیر اور وہ ہر چیز پر خاطر ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کون سزا دے سکتا ہے اللہ کے یہاں ہر ایک اس کی قدرت میں داخل ہے یہ آیت ہے اس کے بعد آیت ہے اللہ ہوں یسنو نہ سدو رہ سیاب ہوں يعلم ما يسرون وما يولنون انه علیم بذات الصدور اب یہ جو آیات ہیں وہ ان طلّہ فنی اخاف علیکم اذاف یومن کبیر کے بعد اللہ ان یسنون سدور یہ اپنے سینوں کو جھکاتے ہیں لے تخفو اللہ سے چھپنے کے لیے اللہ میں سیاہ جب یہ اپنی چادر اپنے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ لم و سرون و مایو تو جس چیز کو چھپا رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں اور جس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں ان نو علیم بذات صدور وہ تو دلوں کے رات بھی جانتا ہے اس آیت کا شان رضول حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام پر حیا کا بہت غلبہ تھا اور اس حیا کے غلبے کی وجہ سے جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو جھک جاتے تھے کپڑا اپنے اوپر ڈالتے تھے اس لیے جھک جاتے تھے اور اس لیے کپڑا اپنے اوپر ڈالتے تھے کہ ہمارے آزار مستورہ اللہ کے سامنے ظاہر نہ ہو اسی طرح قضاء حاجت کے وقت ایسے ہی بیویوں کے پاس جانے کے وقت وہ حیا کی بنا پر اپنے کو اللہ سے چھپانے کے لیے یہ گوا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر چادر ڈال لیتے ہو اور جھک جاتے ہو تو تب بھی تو اللہ جانتا ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر تم چادر ڈالو گے اور جھک جاؤ گے تو اللہ کو خبر نہیں ہوگی اور اگر بغیر چادر کے اور بغیر جھکے ہوئے تم قضا حاجت کرو گے تو اللہ کو خبر ہوگی اللہ کو تو دونوں حالتوں میں خبر ہے لہذا جو بشری ضروریات ہیں ان بشری ضروریات کو انجام دینے کے لیے یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تکلیف مالا اطاخ تو یہ ہے شان نظور اب اس شان نظور کا وین طلو علیکم عذاب یوم کبیر اللہ اللہ حکم وہ کل شہین قدیر سے کوئی ربط نہیں کوئی وقت نہیں اس لیے کہ اللہ انہم یسنون سدور میں تو یہ بتلایا کہ خدا حاضر کے وقت وہ اپنے اوپر چادر ڈالتے اور جمع کے وقت وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان طول والی آج سے اس کا کوئی ربط نہیں لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ سیاق کلام میں غور کرنے سے ربط معلوم ہوتا ہے اور وہ سیاق کلام کیا ہے سیاق کلام یہ ہے کہ وہ ان طلو علیکم کبیر جب کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات تو یہ کہ وہ مجرم حاکم کے حدود مملکت میں رہے اگر اس نے جرم کیا اور جرم کرنے کے بعد وہاں سے وہ بھاگ گیا اور کسی دوسری حکومت میں چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کا حاکم پھر اس کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس کی حکومت میں رہا ہی نہیں تو باہر نکل گیا تو اس کا جواب دیا گیا اللہ مرضی ہو بھاگ کر کہیں نہیں جاؤ گے سب وہاں اکٹھے کر دیے جائیں گے اس اشکال کو دور کیا گیا اللہ مرضی میں کہ دنیا کے اندر تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک حکومت سے بھاگ کر اس کے تصور سے نکل جائے گا لیکن اللہ کی حکومت میں کوئی آدمی اللہ کے تصرف سے نکل جائے یہ ناممکن ہے اس لیے کہ سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی مجرم اتنا بڑا ہو کہ وہ حکومت اس کو سزا نہ دے سکے اس سے ڈرے اس سے خائف ہو اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کو اگر سزا دی جائے گی تو معلوم نہیں ہے کیا طوفان کھڑا کرے گا اور ہماری حکومت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی تو اس کے لیے فرمایا وہ کل ش قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک ہر چیز پر قادر ہے ان مجرموں پر بھی قادر ہے اور یہ مجرم جو ہے یہ بھی اللہ کے دست قدرت کے تحت داخل ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو سزا دینے سے ڈر جائے دو باتیں ہو گئی تیسری بات تھی یہ کہ حکومت کو جرم کا علم بھی ہو اگر کسی آدمی نے جرم کیا ہے اور حکومت کو خبر ہی نہیں تو کیا سزا ہو سزا تو جب دی جائے گی جبکہ جرم کا علم بھی ہو اس کا ذکر علیکم ادب شہین کبیر میں نہیں اس میں دو باتیں تھی ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے کی حکومت سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ اللہ اس کو سزا دینے پر قادر نہ ہو اس آیت میں یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں اور تیسری بات جو ہے کہ حکومت کو اس کا علم بھی ہو اس کا ذکر رہا ہے اللہ یسنو نہ صدور سیاب میں یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہی کہا جا رہا کہ بھائی تم جو جھک رہے ہو یا تم جو اپنے اوپر کپڑا ڈال رہے ہو یہ اس لیے تاکہ اللہ کو علم نہ ہو تو اللہ کو تو کپڑا ڈالنے کے بعد بھی علم ہے اللہ کو تو جھکنے کے بعد بھی علم ہے تو اسی طریقے سے جو آدمی جرم کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے واقف نہ ہو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر ان آیات کے ذریعے سے ما قبل سے ربط ہو گیا ربط کیا ہو گیا کہ مجرم کو سزا دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کو اس کے جرم کا علم ہو تو اللہ یسنون میں وہ علم ہو گیا اب آپ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا بعض اوقات کئی کئی رکو ایک ساتھ نازل ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی باوجود کہ آپ امی بھی ہیں آپ لکھنا بھی نہیں جانتے آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیتا اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ قیامہ کی آیت میں ربط یوں ہوگا کہ سورہ قیامہ میں تین جمع کا ذکر ہے اََ الانسان اللہ نجمع علم بلا قادرین اللہ نصبیہ بنانا یہاں جم الزام اور جم البنان کو بیان کیا گیا الانسان سب نجمع علجامہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلا کیوں نہیں قادرین اعلیٰ نصبیہ بنانا ہڈیاں تو ہڈیاں ہم تو یہ پور بھی جمع کر دیں ایک جمع تو یہ ہے جم الزام والبنان اور دوسری جمع جمع شمس ول قمر شمس والقمر قمر وہ بھی یہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم سم نفس ایحسب ایا اللہ نجم عظامہ ولا قادرین اعلی مصویہ بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فیدہ فریق القمر فیدہ فیدہ فیدہ فریق البصر و جمع الشمس والقمر یہ جمع الشمس والقمر کا ذکر ہے اور اس کے بعد میں یونت بہل انسان بما و اخر یہ جم ہے اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت میں انسان کے تمام اعمال جمع کر دیے جائیں گے اور وہ اس کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تین جمع کا ذکر ہے ایک جم الزام و ایک جم الشم سے اور ایک جمول اعمال تو مشقین کو یہ تعجب تھا کہ یہ اظام اور بنان کیسے جمع کر دیے جائیں گے اور یہ شمس و قمر کو کس طرح جمع کر دیا جائے گا اور اعمال کو کیسے جمع کیا جائے گا اس پر وہ معترض تھے کہ یہ تینوں جمع کیسے ہوں گے تو اس کے متعلق کہا کہ لا تحرک بھی لسانا کا لتا جل بھی انا لینا جم اہو قرآن فیضا قرآن فتب قرآن سما انا لینا بے تم جم الزام والبنان پر تعجب کرتے ہو اور تم جم الشم سے والقمر پر تعجب کرتے ہو اور تم جم العمال پر تعجب کرتے ہو یہ پیغمبر تمہارے سامنے امی ہے لکھنا بھی نہیں جانتے پڑھنا بھی نہیں جانتے جبریل ان کے پاس وہی لے کر آتے ہیں اور ہم نے عرض کیا کہ وہی بعض اوقات کئی کئی رکو پر مشتمل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے سینے میں جمع کر دیتے ہیں یا نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے اس کی خراحت کراتے ہیں یا نہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے قرآن کریم کے مقاصد کی وضاحت فرماتے ہیں یا نہیں تو یہ تو تمہارے سامنے پیغمبر کا معاملہ جب یہ سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں تو وہ جم الزام البران بھی کر سکتے ہیں وہ جم الشم سے القمر بھی کر سکتے ہیں اور وہ جم العمال بھی کر سکتے ہیں ان تین جمع پر اشکال تھا پیغمبر کو نذیر کے طور پر پیش کیا گیا کہ ان کے دل میں جیسے قرآن جمع ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں اور ان سے اس کی تلاوت کرا رہے ہیں اور ان سے اس کے مقاصد کی وضاحت کرا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا یہ ان کی تقریر تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو شان نزول ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے لیکن ربط بین الیات میں اس کو دخل نہیں یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فرمائی تھی اور انہوں نے بھی فرمائی یہ بحث باقی تھی یہ ختم ہو گئی چلیے آگے بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئنا وسميت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته سمى الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وسلت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدو أمره أجزم على أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث رأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة ابن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أخبرنا قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حق قال وحدثنا بشر ومحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر النحو هو من الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة یہ عبداللہ ابن عثمان ابن ہیں عبداللہ ابن عثمان ابن جبلا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمان ہے ان کو ابدان کہا جاتا ہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو ابدان جو کہا گیا ہے یہ من باب تغیر الاسماء ہے جیسے احمد ابن یوسف نام تھا اور اس کو بگاڑ کر ہمدان بنا دیا یا جیسے ابن بقیہ نام تھا اور اس کو وحبان بنا دیا یہ جیسے علی کو اللہ بنا دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ عبداللہ ابن عثمان کے نام کو متغیر کر دیا گیا اور ان کو ابدان بنا دیا علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاہر کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو من باب تغیر الاسماء قرار دینا صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمان تو عبداللہ میں عبد آیا اور ابو عبد الرحمان میں عبد آیا اور ان دونوں کو جمع کر کے ابدان بنا دیا تو اچھی توجہ جب موجود ہے کہ عبداللہ کا عبد لیا ہے اور ابو عبد الرحمان کا عبد لیا ہے اور ان دونوں کو ملا کر ابدان کہا گیا ہے تو پھر خام خواہ یہ کہنا کہ نام کو بگاڑ دیا گیا ہے یہ بگاڑنے والی بات یہ کوئی اچھی توجہ نہیں ہے اس لیے اللہ معنی کہتے ہیں کہ ابن طاہر نے جو توجہ کی ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں اخبرنا عبداللہ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے ہمیشہ ابدان کے بعد جب بھی عبداللہ آئے گا تو یہ عبداللہ ابن مبارک ہی ہوں گے یہ عبداللہ ابن مبارک مروزی ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں سفیان سوری اور سفیان ابن اوینا سے بھی روایت نقل کرتے ہیں لیکن یہ کہ خود سفیان سوری اور سفیان ابن اوینا نے ان سے بھی روایت نقل کیے تو گا وہ ان کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں یہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بھی ہیں بہت بڑے فقیر بھی ہیں اور بہت سخی بھی ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ ایک سال یہ حج کے لیے جایا کرتے تھے اور ایک سال جہاد کے لیے جایا کرتے تھے ابدان کے بعد جب بھی عبداللہ ہوگا تو یہی عبداللہ ابن مبارک اس سے مراد گے اس کے بعد آگے کالا اخبرانہ یونس یہ یونس ابن یزید اہلی ہیں یونس جب بھی مطلق ہوگا یہ یونس ابن یزید ہی مراد ہوں گے کوئی اور یونس نہیں مراد ہو اس کے بعد زہری ہا یہ ہا آ گئی یہ تحویل کے لیے ہے ہوتا یہ ہے کہ شروع سے کئی سندیں چلتی ہیں بعد میں جا کر ایک راوی پر وہ سب مل جاتی ہیں جس راوی پر وہ مل جاتی ہے اس کے بعد سند ایک ہو جاتی ہے شروع سے کئی سندیں ہوتی ہیں اور ایک مشترک راوی تک وہ ساری کی ساری پہنچتی ہیں اور مشترک راوی پر پہنچنے کے بعد پھر سند ایک ہو جاتی ہے پہلے بھی بتایا تھا یہ ان کے درمیان ہا آتی ہے یہ ہائے تحویل کہلاتی اور اکثر حضرات محدثین کے یہاں اس کو ہا ہی پڑھا جاتا ہے ہا ہی پڑھا جاتا ہے اور یہ تحویل من سندن الا سندن کے معنی میں بعض حضرات نے خا پڑھا وہ الا آخری حدیث کی توجہ کرتے ہیں بہرحال معروف یہ ہے کہ یہ ہا ہے اور تحویل کی طرف اشارہ ہے اور ایک صنعت سے دوسری صنعت کی طرف انتقال کی علامت یہاں امام بخاری کے استاد پہلی صنعت میں ابدان ہیں ان کے استاد عبداللہ ہیں ان کے استاد یونس ہیں ان کے استاد زہری ہیں زہری یہ مشترک ہے آگے ہا کے بعد دوسری صنعت ہے بخاری کے استاد بشر محمد ہیں ان کے استاد عبداللہ ہیں ہے وہی پہلے والے اور عبداللہ کے استاد پہلی سند میں ایک تھے یہاں دو ہیں یونس اور معمر نہ پر جا کر یہ دوسری اور پہلی سند جمع ہو گئی اب آگے سند واحد ہے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا طوالت ہوتی طوالت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک سنحد کو مشترک راوی تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد ہا کے بعد دوسری صنعت کو بیان کرتے ہیں اور پھر جب مشترک راوی آ جاتا ہے تو صنعت واحد ہو جاتی ہے نہ وہ اور مس لہو کا فرق نہ وہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں مضمون میں اتحاد اور مثل وہاں کہا جاتا ہے جہاں الفاظ میں بھی اتحاد ہوتا ہے اس کے بعد میں ہے ابن ابن ابن ابن مسعود مدینہ منورہ کے مشہور فقہ سبا میں سے یہ عمر ابن کے معلم بھی رہے ہیں آخر میں نابینا ہو گئے تھے کبار تابعین اور صحابہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اجود کے ایک بات تو یہ ہے کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ بغیر سوال کے عطا کرنا یعنی سائل کو دلت سے بچانا اور اس کے سوال کی نوبت آئے بغیر ہی اس کو دے دینا سوال میں تو دلت ہوتی ہے نا سوال ایک معنی تو جود کے اندر یہ ملحوظ ہے کہ بغیر سوال کے عطا کیے جائے دوسرے معنی جود کے اندر کثرت کے موسلا دھار بارش جب ہوتی ہے تو اس کو جود کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ بارش کی کثرت ہے تو میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ بغیر سوال کے عطا کرنا دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں کثرت کا لحاظ ہوتا ہے اور علامہ کربانی نے کہا کہ اعتا ما یم بغی لمئی یم بغی مایمبری یم بغی کہ یہ ہے کہ جو چیز مناسب حال ہے وہ دی جائے اس آدمی کو جو اس کے مناسب ہے اس کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کو آپ علوم سے فیضیاب کر رہے ہیں ایک آدمی ہے اس کو آپ اخلاق عالیہ کی تلقین کر رہے ہیں تو یہاں مال کا آتا تو نہیں ہوا لیکن علوم کا آتا ہوا اور اسی طریقے سے اخلاق حالیہ کو عطا کیا گیا تو یہ بھی جود کے اندر داخل ہے اور مال کا عطا کرنا بھی جود کے اندر داخل ہے جبکہ سخا کا تعلق فقط مال سے ہے جود کا تعلق فقط مال سے نہیں ہے سخا جود کا اثر ہے اور جود عام ہے وہ چاہے علوم کا جود ہو چاہے وہ اخلاق عالیہ کا جود ہو وغیرہ وغیرہ اور چاہے مال کا لبئی بغی لبئی بغی میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس آدمی کو دیا جائے وہ چیز جو اس کے مناسب ہے ایک آدمی کو بھوک لاحق آپ اس کو کپڑا دے رہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کپڑا تو مناسب نہیں ہے اس کے لیے تو کھانا مناسب ہے توتا مغی بغی بھوکے کو کپڑا دینا مناسب نہیں یہ جوت میں داخل نہیں ہوگا جوت میں جب داخل ہوگا جب اس کو کھانا کھلایا جائے علامہ محمد اعلی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوت کہتے ہیں کا ادا کرنا سوال کے بغیر تو بہرحال جھوٹ کے اندر بہت سی باتیں آ گئی ایک بات تو یہ آ گئی کہ بغیر سوال کے دیا جائے ایک بات یہ آ گئی کہ اس کے اندر کثرت ہو ایک بات یہ آ گئی کہ وہ مناسب حال ہو ایک بات یہ آ گئی کہ وہ مال کے ساتھ خاص نہیں ہے دوسرے اور افادات بھی اس کے اندر داخل اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جود ایک ملک فاضلہ ہے اور سخا اس کا اثر ہے اور جود کی بنیاد وہ غنا نفس ہے جتنی غنا انسان کے اندر پائی جائے گی اور جتنا اپنے اللہ پر اس کا اعتماد ہوگا اتنی ہی اس سے جود کا جود صادر ہوگی ایک آدمی ہے سو روپے اس کے پاس ہے دس روپے وہ خراب کر رہا ہے ایک آدمی ہے ایک روپیہ اس کے پاس ہے اس نے وہی خیرات کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ جس آدمی نے سو میں سے دس خرچ کیے ہیں اس نے تو دسواں حصہ خرچ کیا اور جس آدمی کے پاس ایک تھا اور وہ ایک ہی اس نے خرچ کر دیا اس نے کل خرچ کیا آپ نے حضرت ہے وہ اور حضرت عمر کا قصہ پڑا کہ حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے تھے اور حضرت ابو بکر پورا لے آئے تھے تو حضرت ابو بکر کا مرتبہ بڑا ہوا اسی طرح یہاں بھی